يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات دروشی پڑھ لیں ایک دفعہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا صاحب الوجه الانور والجبین الازہر صلاة وسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ واجب الاحترام واجب الاحترام صدر مجلس علماء کرام مشائق اظام عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس عظیم الشان پلیٹ فارم پہ حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان اور سربراہ تحریک ناموس رسالت کی قیادت میں ہم حاضر ہیں میں نے حضرت سے عرض کیا تھا حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب سے کہ انہی کا خطاب کروائیں مختصر صاحب بیمار ہیں دور سے تشریف لائے ہیں اور پچھلے سال بھی حاضر ہوئے تھے وہ بھی میں بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے قائد محترم حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ختم نبوت کے پروگراموں میں بڑی محبت کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے ہم اس روایت کو قائم رکھیں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے اور حضرت مولانا اللہ و صاحب اتنے خلوص کے ساتھ استقبال فرماتے ہیں یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کے بھی بار بھی دعوت دیتے ہیں کہ کوئی بھی جس کے دل میں ذرہ برابر بھی دل ہو جس وہ انکار نہیں کر سکتا اور انہوں نے جو کچھ فرما دیا ہے بہت کچھ فرما دیا ہے کھڑے ہو کے میں اس پہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا صرف ایک دو باتیں اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کچھ ارشاد فرمائیں گے اس وقت سارا عالم کفر اکٹھا ہے ہندو یہودی عیسائی سکھ قادیانی سب اکٹھے دعا کرو حضور کا کلمہ پڑھنے والے بھی اکٹھے ہو جائیں اونچی آواز سے کہہ دیں اس کی بہت برکت تھی مولانا تاور مان صاحب اگر میری آواز کہیں کمرے میں بیٹھے سن رہے ہیں تو بابا آپ کے نو ممبر ہیں جب صدر مولانا شاہ منورانی تھے تو ستر ممبر تھے حضرت صاحب آپ کے جھنڈے کی برکت اپنی جگہ ہے کوئی انکار نہیں اور مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں اور ہمارے ہاں خواب بیان کرنے کا ایک ہی انداز الحمدللہ آپ کے جھنڈے کی برکت اپنی جگہ مولانا شاہ نورانی صدر تھے تو مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم کے امیدوار تھے وہ بزرگ چلے گئے ہیں تو اب مولانا فضل الرحمان زرداری کے چار سال وزیر بنے رہے ہیں افسوس سے کہہ رہا ہوں ان کے سامنے بھی کہہ بیٹھا ہوں کئی دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسند پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام آئے یہ علماء اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ بہت بڑی طاقت ہے باوجود اس کے کہ ہمیں اس اتحاد میں کو بہت خاطر خواہ حصہ نہیں ملا تھا اس کے باوجود چار سال ہوگا ہم جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے اختلاف دور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنوں کی باتیں بھی سن رہے ہیں کہ تمہیں کیا فائدہ ہوا تھا تم کس لیے لگے ہو اس کے باوجود چار سال ساڑھے چار سال مسلسل اس کوشش میں تھے اور اب ہم نے الحمدللہ کوشش کر کے اٹھارہ کو پھر متحدہ مجلس عمل کا اجلاس بلایا ہے انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے یہ مجلس عمل اکٹھی ہوگی تو پھر وہی بہاریں آئیں گی اس ملک میں اگر سیکولر طبقے کو مارنا ہے اگر قادیانی کی سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم سب غلامان مصطفیٰ کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا اور متحدہ مجلس عمل کا جھنڈا تھامنا پڑے گا اپنی اپنی جماعتوں کے جھنڈوں کو الگ رکھ کے ایک جھنڈا ایک نعرہ ایک منشور دشمن اکٹھا ہو گیا میری سرکار نے فرمایا تھا کفر ملت واحدہ سارا کفر ایک ملت ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے ہزار اختلافات اپنی جگہ یہودی بےمان حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو گندی گالیاں دیتے رہے الزام لگاتے رہے لیکن آج عیسائی اور یہودی اکٹھے ہیں کاش ہم بھی اکٹھے ہو جائیں بابا جو چیلنج ہمیں کر رہا ہے امریکہ تو ہمیں کھلم کھلا چیلنج کر رہا ہے نا جنگ کا چیلنج حضور کی گستاخانہ فلم ساڑھے چودہ سو سال میں کسی بائی مان نے اتنی گستاخی نہیں کی جتنی اس دفعہ کی گئی ہے ہمیں چیلنج دیا گیا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمیں یہ چیلنج قبول ہے نہیں وہ بابا مقابلے کا اس نے چیلنج دیا کفر نے کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں مقابلے کے لیے ایسے نہیں اور میں پوری ذمہ داری سے یہاں تحفظ ختم نبوت کے اس عظیم پلیٹ فارم پہ جس میں میرے اکابرین کبھی حضرت پیر میل علی شاہ گولڈوی رحمت اللہ علیہ اور پہلی بجل سے ختم نبوت کے صدر حضرت مولانا قادری رحمت اللہ علیہ اور جو چوہتر میں بنی مولانا محمد یوسف بن نوری کی صدارت میں اس میں علامہ محمود رضوی صاحب سیکٹری جنرل یہ سارے اکٹھے رہے ہمیشہ آج بھی ہم اسی جذبے سے اس پلیٹ فارم پہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور مولانا اللہ وسایہ صاحب سے کہتا ہوں اگر ایک عہدے دار دوسرے کسی جماعت کا بھی آ جائے تو اچھا ہو جائے گا ویسے تو آپ کا یہ پلیٹ فارم الحمد بڑا معتدل ہر دفعہ ہی ہم آتے ہیں مولانا اگر کوئی بات چھوٹی موٹی کمی بیشی ہو تو خود اس کو پورا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ہم سب کو اکٹھے ہو کے جواب دینے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ دیا ہے اکیس ستمبر کو جو کال دی گئی دینی جماعتوں کی طرف سے احتجاج کی امریکہ کیا چاہتا تھا ہر چھ مہینے بعد ایک نیا واقعہ ہوتا ہے چاہتا یہ ہے کہ ٹیسٹ کریں ان کی غیرت ابھی زندہ ہے کہ مر گئی ہے اور ان کے تھنک ٹینک کا خیال یہ ہے کہ بس دو چار پانچ دفعہ کریں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں گے ان کا احتجاج کب تک چلے گا لیکن مجھے خوشی ہے الحمدللہ کہ اس اکیس ستمبر کو جو احتجاج کر کے اسے جواب دیا گیا ہے جواب یہ دیا گیا ہے کہ تم ہزار دفعہ بھی اگر حملہ کرو گے تو ہمیں ایک ہزار ایک دفعہ تیار پاؤ گے انشاءاللہ بچہ بچہ نکلا شہروں میں قصبوں میں دیہاتوں میں گلیوں میں محلوں میں اور غلط کہتے ہیں جو بیٹھے ہوئے حکمران بکواس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد تھے انہوں نے توڑ پھوڑ کی میں یہاں کھڑے ہو کے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ توڑ پھوڑ خود حکومت نے کروائی دینی جماعتوں پہ الزام لگانے کے لیے دینی جماعتوں کے کارکن پرامن تھے حضور کی محبت میں نکلے تھے اسپیشل فورسز کے لوگوں کو بھیج کے توڑ پھوڑ کروائی گئی اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کو پولیس خود تحفظ دے رہی تھی تاکہ ان کو بدنام کیا جائے اور پھر دس دن میڈیا نے جو بکواس کی ہے میں نے کہا تمہیں تین سو مزدور تو نہیں نظر آیا جو فیکٹری میں جلا دیا گیا ہے اکیس آدمی مرے جی اس دن اکیس ستمبر والے دن اکیس آدمی ان میں تین بلور کا سنما بچاتے ہوئے مارے گئے اٹھارہ کراچی میں آپ مجھے ساڑھے چار سال میں بتا دے کوئی ایک دن بھی ایسا گزرا ہو کہ کراچی میں بیس پچیس نہ مارتے ہو وہ جو اٹھارہ کراچی میں اس دن مرے وہ بھی ہمارے کھاتے میں اور لندن میں قد یعنی کا ایک شیطان ایجنٹ بیٹھا ہوا وہاں سے ٹیلی فون خطاب کر رہا ہے اور یوم عشق رسول پہ الزام ترازی کر رہا میں نے کہا کہ اگر تیرے اندر غیرت ہے اگر تو بگوڑا اور بزدل نہیں ہے تو پاکستان میں واپس آ یہاں آ کے اپنی قوم سے خطاب کر اس طرح بھاگ کے چھپ کے ٹیلی فونوں پہ خطاب کر کے لیڈری کرنا اور کہنا میں بڑا دلیر ہوں اور ساڑھے سات ہزار آدمی کراچی میں قتل ہو چکا اس کا حساب تو دو پہلے آگے قوم کو اس پہ تو تمہارا کوئی الزام نہیں ہے اور دینی جماعتوں پہ الزام ہے کیوں ہے سنیے یہ بات میں نے ساری اسی لیے کی دینی جماعتوں سے خوف ہے اگر یہ پھر اکٹھے ہو کے میدان میں آ گئے تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے یہ غلام آنے مصطفیٰ کا ہے حضور کا کلمے والا جھنڈا لہرائے گا حکومت انشاءاللہ حضور کے غلاموں کی ہوگی امریکہ مشرف ایک دن بےمان ٹی وی پہ بیٹھا کہہ رہا تھا اس نے پوچھا ہم ڈرون گرا سکتے ہیں جنرل صاحب اس نے کہا ہاں گرا تو سکتے ہیں لیکن گرانے کے بعد جو رد عمل ہوگا وہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے ڈرا رہا تھا نا امریکہ کا رد عمل ہوگا میں نے کہا امریکہ کی پاور ہم نے دیکھ لی امریکہ میں ہم امریکہ کو ہمارے مجاہدوں نے صرف امریکہ نہیں بتالیس اتحادی فوجوں کو ہمارے مجاہدین نے افغانستان میں نکیریں نکلوائیں زلیل کیا ایک طرف ساری دنیا کے لشکر ساری دنیا کا اسلحہ اور ساری دنیا کی پاور ایک طرف اور نہتے غلام مصطفیٰ عشق رسول کے جذبے سے سرشار ایک طرف ملتان میں جہاد کانفرنس تھی مجلس عمل کے دیر اعتماد حضرت مولانا شاہ منورانی رحمت اللہ علیہ صدارت فرما رہے تھے اس دن ملا عمر کا بیان چھپا تھا کچھ علماء یہاں سے گئے تھے پاکستان سے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجے گئے تھے کہا گیا تھا کہ آپ سمجھائیں ان کو کہ جنگ روک دیں امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں ہو سکتی تو یہاں کے اخبارات میں بیان چھپا تھا ملا عمر کا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ جنگ روک دو امریکہ کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام مجھے خواب میں بار بار فرماتے ہیں جنگ جاری رکھو اور بابا اس جنگ میں فاتح کون ہے فاتح مجاہدین مجاہدین اسلام فاتح ہیں امریکہ یہاں سے زلیل ہو کے جا رہا ہے آٹھ دس سال امریکہ نے زور مارا امریکی فوجی یہاں سے بھاگتے رہے لکھ لکھ کے دیتے رہے ہمیں واپس بلا لو اور اب امریکی اخبارات کی رپورٹ یہ ہے کہ ڈیڑھ لاکھ امریکی وہاں معذور پھر رہے ہیں ان کی اولادیں معذور پیدا ہو رہی ہیں اور کسی ڈاکٹر نے کہا جی یہ عراق کے موسم کے صحرا کی گرمی کے عادی نہیں تھے میں نے کہا نہیں تم نے جس قوم کے ساتھ متھا لگایا ہے نا انشاءاللہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی اگر افغانستان کے نہتے مجاہدین ساری دنیا کی سپر پاور جو اکٹھی ہو کے وہاں حملہ آور ہوئی تھی ان کو ذلیل کر سکتے ہیں تو پاکستان میں اگر سارے غلام آنے اکٹھے ہو جائیں ایمانداری سے بتائیں ساری سیکولر طاقتیں گھٹنے ٹیکیں گی یا نہیں اور یہ قادیانیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی مولانا فرما رہے تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کبھی اسلام کا نام ختم کرنے کی کبھی دو سو پچانوے نبوت کی دفعات پہ اعتراض اس بئیمان مان ابن کذاب مرز طاہر نے جرمنی میں کھڑے ہو کے ایک دفعہ دو ہزار میں جب علماء نے کوشش کی پہلے تو اس نے ساری شکیں آئین کی معطل کر دی تھی مشرف نے جب علماء میدان میں آئے انہوں نے کہا کہ اسلامی دفات بحال کرو ہم پیپل پارٹی اور نون لیگ نہیں ہے جو گھروں میں چھپ جائیں گے باہر نکلے اس نے اسلامی دفات بحال کی تو مرزے بائیمان مان نے جرمنی میں بیٹھ کے کہا اس نے کہا میں بد دعا دیتا ہوں پاکستان ٹوٹ جائے اور میں پیشن گوئی کرتا ہوں پاکستان ٹوٹ جائے گا حضرت مولانا شاہانی رحمت اللہ علیہ جرمنی گئے ہم ساتھ تھے فرینک فرٹ میں صاحبزادہ صاحب ساتھ تھے تیس ہزار پاکستانی جن میں ستائیس ہزار قادیانی صرف تین ہزار مسلمان انہوں نے کہا جی ہمیں اجازت بہت مشکل سے ملتی مولانا نے فرمایا میرے نام پہ حال بک کرواؤ تقریریں بہت ساری ہوئی آخر میں مولانا کی تقریر سے میں سمجھ آیا کہ یہاں کیوں آئے ہیں مولانا نے فرمایا او کذاب ابن کذاب تیرا بڑا بھی پیشن گوئیاں کرتا کرتا جھوٹھی پیشن گوئیاں کرتا کرتا زلیل ہو کے چلا گیا تو بھی زلیل ہوگا پاکستان ستائیس رمضان مبارک جمعہ کے دن حضور کی نالین مبارک کا صدقہ بنا تھا یہ صبح قیامت تک قائم رہے گا انشاءاللہ ہم سارے قادیانیوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ تم جتنی گستاخیاں خاکے جو بھی کر لو یہاں جذبہ عشق رسول کم نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ مانا جان ایک دن قید آب و گل سے نکلے گی ولائے مصطفیٰ لیکن نہ میرے دل سے نکلے گی